الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں یعنی انہیں اپنی ماں سے تشبیح دے دیتے ہیں وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں ہو جاتی ہیں ان کی مائیں صرف وہی عورتیں ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے بے شک وہ لوگ سخت ناپسندیدہ بات اور جھوٹ بولتے ہیں اور بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا مغفرت فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ کسی ناراضگی کی وجہ سے اپنی بیویوں سے کہہ دیتے ہیں کہ تم ہم پر ہماری ماں کی پیٹھ کی مانند ہو گئیں یعنی ہماری ماں کی طرح ہم پر حرام ہو گئیں تو ایسا کہہ دینے سے ان کی وہ بیویاں ابدی حرمت میں ان کی ماؤں کی طرح نہیں ہو جاتیں مائیں تو وہ ہوتی ہیں جو انہیں جنتی ہیں اس لیے حرمت میں ان کی بیویاں ان کی ماؤں کے مانند نہیں ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی اس بات پر نکیر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا کہنا بہت ہی بری بات ہے جسے عقل مند لوگ گوارا نہیں کرتے اور شریف النفس لوگ اپنی زبان پر ایسی بات نہیں لاتے اور اس کا حکم بیان فرماتے ہوئے کہا کہ زہار ایک امر باطل ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کی زبان سے ایسی بری بات نکل جائے اور پھر اپنی غلطی پر نادم اور تائب ہوں تو اللہ ان کے اس گناہ کو معاف کر دے گا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے